بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے بتائیے علم الف کا پہلا حصہ مکمل ہو چکا آپ لوگ کہاں تک سنا چکے ہیں کہاں تک سنا چکے ہیں علم کا پہلا حصہ مکمل ہو چکا ہے سنا چکے ہیں کیونکہ آگے تو آپ بس علم شرف کے اندر چکے ہیں سنانا تو ضروری ہے نا والی کے مقبول نہیں اس میں مقبول اس میں مقبول اس میں مقبول ٹھیک ہے اس میں مقبول ہے نو نو تک تک سنا چکے ہیں اچھا جی ایک منٹ آپ ذرا ٹھہرے میں پھر ابھی آپ کی اجرا کے لیے کچھ جی سر کتاب اٹھاتا ہوں پھر ان شاء اللہ اجرا شروع کرتے ہیں شروع سے ذرا ایک منٹ آپ ٹھہرے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیے جی میرے پاس جو کتاب ہے جو وفاق کے نصاب کے حوالے سے آپ لوگوں کے نصاب کے اندر بھی شامل ہے اجرا کے حوالے سے وہ ہے تمرین الصرف اس کے جو مؤلف ہیں وہ ندوی مولانا معین اللہ ندوی صاحب جو ہیں وہ اس کے مؤلف ہیں تمرین تمرین تو میں نے کر لی ہے کھول لی ہے وہی شروع کرنا تو وہی باتیں ساری کہ ہیں اسم فیل حق کیا ہوتا ہے علم سر کیا ہے فیل کیا ہوتا ہے ماضی مظاہرے امر پھر امر کے اندر وہ لازم اور متعدد ان شاء اللہ بات آ جائے گی معروف مجھول مثبت منفی وغیرہ حرکت متحرک نصب یا فتح جر یا کسرہ رفا یا ضمہ یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں پڑھی ہوئی ہیں ہم نے تو اجرا کر اجرا کرنا ہے اس کے اندر میرے پاس جو کتاب کا صفحہ نمبر ہے وہ ہے تیرہ thirteen one three one three گردان پیلے ماضی معروف مثبت کے اندر سبق نمبر دو کی جو آپ آئیں گے تھرٹین نمبر پیج پہ لکھا ہوگا کہ سیکھے اور مانا بتاؤ پہلے گردان لکھی ہوئی ہوگی پہلے گردان لکھی ہوئی فالا فالا فالو فعلو فالتا فالنا فعلنا فعلتا فالتما فالتم فالتی فالتما نہ فالتو فالنا پہلے گردان لکھی ہوئی ہے اس کے بعد پھر یہ جو ہے اس کے آخر میں جا کر پھر چند کے سیگے اور مانا بتاؤ آپ لوگوں کو مل گئی کہ نہیں مل گئی کتاب ہے کہ نہیں کتاب آپ لوگوں کے پاس ہے کہ نہیں ہے تمرین سر اچھا نہیں ہے چلیں کوئی بات نہیں بک نہ بھی ہو یہ کوئی لازم نہیں ہے اس کے حوالے سے یہ تو صرف وفاق کے اندر بھی اس لحاظ سے کہ صرف اجرا کرنے کے حوالے سے ہے کہ آپ لوگ اجرا اس سے کریں نہیں یہ کتاب تو کوئی بات بات نہیں میں آپ سے پوچھتا جاؤں گا آپ لوگ مجھے بتاتے جائیں گے ٹھیک ہے ماضی کی گردان ہے نا ماضی معروف کی گردان فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فالتو فالتو فالتو فالتو فالتو نہ فالتو فالنا یہ پہلے ہماری گردان تھی اور یہ سارے ساتھیوں نے کی ہوئی ہوگی تو اسی کے متعلق یہ بتائیے فعلتا فعلتا کون سا سیگا ہے فعلتا کون سا سیگا ہے کون سا سیگا ہے ہاں واحد مذکر حاضر واحد مذکر حاضر یوں کہنا ہے کیا یہ پورا استعمال بتانا مطلب حاضر حاضر تو بڑے سی ہو سکتے ہیں واحد تسنیاں جمع اور مونس کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے مذکر بھی ہو سکتا ہے مذکر حاضر پالتی پالتی کے نیچے زیر ہے پالتی واحد مونس حاضر ماضی معروف آ گیا واحد مونس حاضر ماضی معروف فالتو فالتو فالتو فالتو کون سا سیگا ہوگا واحد متکلم ہے نا واحد متکلم اور مذکر اور مونس دونوں کے لیے واحد متکلم ٹھیک ہے فالتو اچھا اب اگلا سیکھا ہے فعلنا دونوں میں فرق ہے ایک ہے فعلنا یہ فعلنا فعلنا کون سا ہے سیکھنا کون سا آ جائے گا جمع مونس کا جمع مونس غائب فالنا جمع مونس غائب ٹھیک ہے نا فعلا فعلا فعلو فعلا فعلا فعلنا حاضر کا تو کیسے آئے گا وہ تو آئے گا فالتنہ کے حساب سے آئے گا ٹھیک ہے گردان اس لیے کہا تھا نا گردانیں یاد اچھی طریقے سے کرنی ہے کیونکہ وہ اب آپ کی بار بار استعمال ہوں گی اب اب وہ آپ کی بار بار استعمال ہوں گی تو اس لیے جو ہے تو فالنا جو ہے یہ ہے جمع مونس غائب کا اچھا جی فعلنا کون سی کا ہوگا فعلنا ہوں تسنیا و جمع میں آ جائے گا ٹھیک ہے نا نمازی معروف پہ آ جائے گا تسنیا و جمع متکلم ماضی معروف تسنیا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اچھا فعل فالتنہ فالتن کون کا ہوگا فالتن ہاں جمع مون جمع مونس حاضر فالتن جمع مونس حاضر اچھا فالتما فالتما کون سی کا ہوگا فالتما فالتما تسنیا مذکر و مونس حاضر تسنیا مذکر و مونس حاضر فالتما تمام مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مونس کے لیے بھی استعمال مذکر و مونس حاضر فالتما تمام کے لیے بھی استعمال ہوگا مونس کے لیے بھی استعمال ہوگا تسنیا کا سیکھا ہے ٹھیک ہے جی اچھا یہ تو بات یہ ہوگی سیگوں کے اعتبار سے ماضی کے سیگوں کے حوالے سے یہ تو اتنی سی بات ہوئی اب میں اردو کے اندر ترجمہ ترجمہ بولوں گا آپ نے عربی بتانی ہوگی کہ عربی کیا ہے ترجمہ بتاؤں گا آپ نے عربی بتانی ہوگی کہ اس کی عربی کیا آئے گی ان سب مردوں نے کیا ان سب مردوں نے کیا ان سب مردوں نے کیا فعلا کا مطلب تھا نا کرنا کیا جیسا تو ان سب مردوں نے کیا نہیں نکل رہا بالکل یہ جو کتاب ہے اسی کو میں سارا آپ کے سامنے رکھتا ہوں ہاں فعلو فعلا فعلا فعلو ان سب مردوں نے کیا فعلو ان سب مردوں نے کیا اچھا ہم سب عورتوں نے کیا ہم سب عورتوں نے کیا ہم سب عورتوں نے کیا بس دو ہی بندے آگے بھی چلے نا ہم سب عورتوں نے کیا آسان سی بات ہے فالتون تو کبھی نہیں آئے گا تسمیہ کے لیے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے مونس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے پالنا ہم سب عورتوں نے کیا پالنا جی تم دو عورتوں نے کیا تم دو عورتوں نے کیا فال تما فال تما تم دو عورتوں نے کیا اچھا جی اب میں آپ کے سامنے عربی بولوں گا اور آپ سے کہوں گا کہ یہ فلاں سیگا اس کا بتائیے کہ فلاں سیگا کیا آئے گا مثلا میں آپ کے سامنے ایک رکھتا ہوں پھر آپ جیسے جیسے آبادا کا مطلب ہوتا ہے اس نے عبادت کی آبادا آبادا اس نے عبادت کی آبادا اس نے عبادت کی ٹھیک ہے اب میں آپ سے کہوں گا کہ جی مجھے یہ بتائیں جمع مذکر حاضر کا سیگا کون سا آئے گا ابدا سے جمع مذکر حاضر کا سیگا کیا آئے گا تو آپ کہیں گے تم ابد تم ٹھیک ہے اس کلیا کافرون میں بھی آتا ہے نا ابکتم کلیائی کافرون کے اندر سیگا آتا ہے نا تو اب میں سے کہوں گی جمع مذکر حاضر کا سیگا کون سا آئے گا ابد تم ٹھیک ہے نا ابدا کا مطلب اس نے عبادت کی تو میں کہوں گا جی جمع مذکر حاضر آئیے آپ لکھیں گے ابک تم ٹھیک ہے نا یہ فال تم کا وزن کے اوپر تم ابک تم ٹھیک ہے اچھا جی اب ابادا سے جمع متکلم کا سیگا کون سا آئے گا ابادا سے جمع متکلم کا سیگا کیا آئے گا لکھیے وہ کیا بنے گا جمع متکلم کا سیگا کیا بنے گا ابادا سے بھائی جمع متکلم جمع متکلیم ہاں ابد نا جمع متکلم ابد نا ابد نا ٹھیک ہے نا جمع متکلم اچھا واحد مونس حاضر کا سیگا ابدا سے کیا آئے گا واحد مونس آئے گا ابدا سے واحد مونس حاضر کا سیگا کیا آئے گا واحد مونس حاضر ہاں ابتی اب ابت نہیں آئے گا ابتی واحد مونس حاضر ابتی واحد مونس حاضر آ جائے گا اچھا جمع مونس غائب کا سیگا کون سا آئے گا ابدا سے جمع مونس غائب کا سیگا کون سا آئے گا جمع مونس غائب کا سیگا کون سا آئے گا آبادا سے ہاں ابد نا بس ابد نہیں آئے گا کیا آئے گا ابدنا ابدنا اچھا جی تسنیا تسنیا مونس غائب کا سیگا ابدا سے کیا آئے گا تسنیا مونس غائب کا سیگا کیا آئے گا تسنیا مونس غائب اجرا ہو رہا ہے جی اجرا ہو رہا ہے ابدا ابدو ابدت ابدتا ابدتا کیا آئے گا ابدتا ابدتا السلام علیکم و اللہ ویس اوکے کتابہ کا معنی ہوتا ہے اس نے لکھا کتابہ اس نے لکھا اس نے لکھا کتبہ آپ مجھے بتائیے کتب تم کتب تم کتب تم کون سا سیگا ہے کتب تم کون سا سیگا ہے کتب تم کتب تم کون سا سیگا کون سا ہے ہاں جمع مذکر حاضر جمع مذکر حاضر کتب تم نہیں ہے جمع مذکر حاضر ہے کتب تم تم آ گیا نا میں نے آپ پہلے بتا نشانی کیا ہے واحد محنت حاضر کا سے واحد حاضر کا سیگا کیا آئے گا کتابا سے ہاں کتب تی واحد محنت حاضر کتب تی اچھا کتابا سے واحد معنس غائب کا سیگا کیا آئے گا واحد معنس غائب منسائب سے واحد معنس حاصل کا سیگا کون سا آئے گا ہاں کتابت کتابت نہیں اچھا جی یہ تو واحد غائب تھا واحد غائب ٹھیک ہے نا واحد مونس غائبت بت کتابت کتاب تھی تو واحد مونس حاضر کا تھا نا وہ آپ کا بعد میں اچھا جی فتح کا مانا ہوتا ہے اس نے کھولا فتح فتح فتح کا مانا اس نے کھولا ٹھیک ہے فتح اس نے کھولا اب آپ نے کرنا ہے فتح سے آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ تسنیا مذکر حاضر کا سیگا کیا آئے گا فتح سے تسنیا مذکر حاضر کا سیگا کیا آئے گا فتح سے تسنیا مذکر حاضر ہاں جی کیا آ جائے گا فتح ماں فتح ماں تسنیا مذکر حاضر کا کیا آئے گا فتح تو ماں اچھا جی یہ بتائیے اس سے تسنیا مذکر غائب کا سیگا کیا آئے گا تسنیا مذکر غائب تسنیا مذکر غائب کا سیگا کیا آئے گا فتح سے تسنیا مذکر غائب کا سیگا کیا آئے گا ہاں۔ فتح فتح فتح فتح فتح تسنیا مذکر غائب جی یہ بتائیے جمع مونس حاضر کا سیگا کیا آئے گا فتح سے فتح سے ہاں, ہاں۔ جمع مونس حاضر جمع مونس حاضر جمع مونس حاضر جمع مونس حاضر بہت بڑی نشانی ہوتی ہے میں نے آپ کو کہا بھی تھا جمع مونس حاضر کے اندر کیا آئے گا فتح تننا فتح تننا لفظ آتا نا میں نے کہا تھا تننا فتح تننا جمع مونس حاضر کے اندر یہ تو ہو گیا جی اس حوالے سے اب میں آپ سے پوچھوں گا اور اس طرح اچھا جی سجادہ سجادہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے سجدہ کیا سجادہ سجت تم سجد تم سجد تم کون سا سیگا ہے سجت تم سجادہ اس نے سجدہ کیا سجت تم کون سا سیگا ہے سجت تم جمع مذکر حاضر سجد تم جمع مذکر حاضر ٹھیک ہے ایسے ہی اس کتاب میں آپ کو پھر مل جائیں گے داخلہ داخل ہوا جالسا وہ بیٹھا کرا کرا کرا اس نے پڑھا کرا کرا ہے کرا ہاں، اس نے پڑھا کرا تم کرا تم کون سا سیگا ہوگا کراتم جمع مذکر حاضر کراتم جمع مذکر حاضر اچھا اسی سے ایک آتا ہوتا ہے میں پچھلے سال ساتھیوں کو بتاتا رہا ہوں آپ لوگ سنتے ہوں گے اکثریت میں نے دیکھا ہے کہ یہاں تک کہ بعض لوگوں کو اسلامیات میں انہوں نے پی ایچ ڈی بھی کر لیتے ہیں تب بھی وہ ایک لفظ میں نے ایسے لوگوں سے بھی سنا وہ کہتے ہیں جی پلان ہاں، کی کرت بہت اچھی ہے کرت بہت اچھی ہے ٹھیک ہے یہ لفظ کرت نہیں ہوتا یہ لفظ کرت نہیں ہوتا یہ لفظ ہوتا ہے کراط کرات کرا یا کرا مستر جو ہوتا ہے تو عمومی طور پہ ہم سارے لوگ یہی بولتے ہیں کرت کرت میں خود یہی بولتا تھا جب تک مدرسے میں نہیں آیا تھا تب تک یہی بولتے تھے جی کرت بہت اچھی ہے لکھا بھی ایسی کہ بھائی اس کو پڑھتے ایسے ہی ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وائس اوکے ٹھیک ہے تو صحیح کیا ہوگا صحیح کیا ہے کرت نہیں کراط ٹھیک ہے یہ لفظ جو ہے ہاں کراط کراط تھوڑا سا لمبا کھینچیں گے ذرا کرا یک رہو کرا اتن کرا اتن یہ مستر آتا ہے کرا یک رہو کرا اتن کار کاری کاری کہتے نا کاری پڑھنے والا کاری کا مطلب ہوتا ہے پڑھنے والا کرا کا مطلب ہوتا ہے جو ہے پڑھا اس نے تو اسے کیا آئے گا کاری اس میں فائل آئے گا اسی سے وہ آئے گا اکرا جس میں ربی جی خلق اکرا وہ امر ہے پڑھو بھائی اکرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلے وہی آئی تو کیا لفظ تھا تو وہی پڑھو ٹھیک ہے کراط کا کیا مطلب پڑھنا کراط کراط پڑھنا کرا یا تو اس لیے یہ اسی طرح ہاں، سارے لوگ پڑھتے ہیں جی عمومی طور پہ میں نے اکثر یہ سنا یہی ہے کہتے ہیں جی قلعہ قلعہ قلعہ لفظ نہیں ہوتا کاسل جو ہوتا ہے کلا لفظ ہوتا ہے قلعہ لفظ نہیں ہوتا کلا لفظ ہوتا ہے ہاں میں ابھی تمرین پڑھا رہا ہوں تمرین الشرف تمرین الشرف ٹھیک ہے یہ لفظ قلعہ نہیں ہوتا یہ ہوتا ہے کلا کلا کاسل جو ہوتا ہے کلا لفظ ہے اکثریت جو ہے وہ اکثریت کیا ننانوے فیصد لوگ غلط پڑھتے ہیں ننانوے فیصد قلعہ ٹھیک نہیں ہے یہ کلا لفظ ہے ایسے ہی کس نبی کس نبی النبی نبی نہیں ہے کس ان کی جمع کسا سن ہے قصص النبی نہیں ہے وہ قرآن مجید سے جو ہے نا آسان القصص سے جو ہے نا اشکال ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ قصص پڑ جاتے ہیں قصص مجھے کسی جگہ کے اوپر قصے کی جمع قصص نہیں ملی ہے کیا پتا ہو کسی میں اس کا انکار نہیں کرتا کیونکہ علماء بھی قصص بول جاتے ہیں لیکن یہ لفظ کس تن کی جمع قصصن سن قصہ سن نبی مستحب استحبا یا استحباب انفا ہوا مستحبن وہ استحبا استحب و استحفابلم سزا کا مستحب مستحب اس کو جو پڑھیں گے تو اس کو مقول کا سیگا پڑھیں مستحب بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ کہ ایسے لفظ کو ایسے مستحب پڑھنا چاہیے یعنی اس کو کیونکہ مکرو جو پڑھتے ہیں مکرو تو وہ مفول کا سیگا پڑھتے ہیں مکرو مکرو مفول کا سیگا پڑھتے ہیں ٹھیک ہے نا تو مستحب پھر ہونا چاہیے ایسے اور بھی بڑے ایسے الفاظ ہیں کہ جو عمومی طور پہ ہم لوگ غلط پڑھتے ہیں جد و جہد جد و جہد مکرو اس میں فائل کا سیکھا ہے نا اس میں اس میں مفول کا سیکھا ہے مکرو اس میں مفول مکرو مکرو نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں کام مکرو ہے اوکے جی ایک لفظ ہوتا ہے جدو جدو جہد جدو جہد جدو جہد سارے پڑھتے ہیں جی جدو جہد کی ہے انہوں نے بڑی جدو جہد کی یہ لفظ ہے جدو جہد جدو جہد جد بہت جوہد تو جوہد جدو جہد ایسے ہی منشیات منشیات منشیات لکھا ہوتا نا سگریٹوں کے اوپر وغیرہ اس طرح تو وہ کیا ہے منشیات تو یہ عوامی یعنی عام طور پہ غلطی ہیں ایسے ہی ایک کتاب ہے جس کو لوگ پڑھتے ہیں حسن حسین حسن حسین حسن حسین کتاب ایسی جی، دعائیں وغیرہ لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر تو وہ کیا حسن حسین حسن حسن حسین حسین سواب کے ساتھ مضبوط کلا حسن حسن حسین مضبوط کلا دھول لفظ اس طرح کا ہے ایسے ہی ہوتا ہے گھر ہی ہوتا ہے گردے کا مجھے اس میں وہ نہیں ہے تو میں آپ کو ویسے وہ بتا رہا ہوں کچھ الفاظ وغیرہ جو عمومی طور پہ ہوتے ہیں دیکھ لی ویسے تو کوشش تو یہ کرنی چاہیے میری ساری باتوں پہ نہیں وہ کرنا کہ جو میں لفظ جس طرح ادا کروں تو آپ بھی ویسے ادا کرنے لگ پڑے لغت دیکھا کریں لغت عربی کی فارسی کی اردو کی یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بھائی مزارے ہے یا مظاہرے ہے ماضی اور مزارے ماضی کون سا سیکھا ہے مزارے کون سا سیکھا ہے یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ تو شخص جس نے پڑھی ہوئی ہے اس کو وہ فوراً بتایا گیا بھائی ماضی ماضی کون سا سیکھا ہے اور مظاہرے ہے یا مظاہرے ہے سرف آتی ہے تو پھر تو اس لیے سرف کا فائدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کو سرف میں وہ دیں گی پھر ہاں تو آنی چاہیے نا آنی چاہیے نا مزارے ٹھیک ہے نا یہ جو ہے اس کے ہاں، انشاءاللہ آپ کو جب انشاءاللہ وہ ہوگا نا مسیگا کے اندر وہاں پہ بات ہوگی اس کے اندر سلاسی یون ترجمان کرات کراط تھوڑا سا لمبا کر لیں اس کو ذرا ٹھیک ہے نا کرتنی اس کے بعد ایک حمزہ کے بعد الف آ الفاظ کرا جی۔ چلیے جی وہ یہ کہاں پہ ٹائم کتنا ہو گیا اچھا کل سے ہمارا سبق انشاءاللہ کل سے ہمارا سبق شروع ہو جائے کرے گا سات بج کے چالیس منٹ میں انشاءاللہ سبق شروع ہو جائے کرے گا اچھا سات بج کے چالیس منٹ پہ سارے ساتھی وہ ہو جائے کریں گے اب ہماری نماز ذرا سوا سات ہو چکی ہے تو انشاءاللہ شاء سات بج کے چالیس منٹ کے اوپر ہم انشاءاللہ سبق شروع کر دیا کریں گے پھر کل سے اس لیے تو اب آپ کی وجہ سے مجھے اب یہ ساری دوبارہ کیونکہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کم از کم وہ سنا تو دیں اپنی گردانے وغیرہ سنا دیں پورا ہو جائے تو پھر میں آگے لے کے چلوں کیونکہ اگلی جو علم و صرف کا جو دوسرا حصہ ہے وہ تو ہے ہی ٹوٹلی گردانے آپ دیکھیں ذرا علم و کا دوسرا حصہ کھول کے دیکھیں ذرا علم و صرف کا دوسرا حصہ کھولیں وہ شروع ہی کہاں سے ہوتا ہے جی سلاسی ربائی اور پھر سلاسی مجھے ربائی مضرت اور باب اول پہاڑ آیا کھولو ماضی میں نثر ناصر گردانے ساری یاد کر کے آنی ہے گردانے میں پڑھا چکا ہوں وہ گردانے وہ گردانے یاد کرنی ہے سنانی ہے جو میں گردانے پڑھا چکا ہوں تو ظہری بات ہے ساری سنانی ہے نا تو ساری جتنی ہو جائیں چلیں جتنی ہو جائیں تین چار دن میں آپ کو پھر اس طرح آہستہ آہستہ لے کے چلوں گا نا تین چار دن میں کوشش کریں کہ سنائیں ساری تین چار چار دن میں پہنچے آپ تین چار دن کے اندر سنا دیں یہاں تک پہنچ جائیں تاکہ پھر ہم علم و صرف کا دوسرا حصہ شروع کریں اور علم و صرف کا دوسرا حصہ زیادہ سے زیادہ پانچ چھ دن کا ہے بس پانچ علم و صرف کا دوسرا حصہ ہونا تو یہی چاہیے مکمل ہو جانا چاہیے کیونکہ جب گردانیں آتی ہیں تو اسی کے مطابق گردانیں تیار کرنی ہیں بنانی ہیں